جناب عبداللہ بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنو غامد کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے بدکاری کی ہے آپ نے فرمایا واپس چلی جاؤ تو وہ لوٹ گئی پھر جب اگلا دن ہوا تو وہ آپ کے پاس آ گئی اور بولی شاید آپ مجھے اسی طرح لوٹا دینا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے معاذ بن مالک کو واپس کیا تھا اللہ کی قسم میں حاملہ ہوں یعنی زنا سے آپ نے اسے فرمایا جا واپس چلی جا تو وہ لوٹ گئی پھر جب اگلا دن ہوا تو وہ پھر آپ کی خدمت میں آ گئی تو آپ نے اس سے فرمایا واپس چلی جا حتیٰ کہ تیرے بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ واپس لوٹ گئی جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچے کو لے کر آ گئی اور کہنے لگی یہ رہا وہ اس کو میں نے جنم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا واپس جا اور اس کو دودھ پلا حتیٰ کہ تو اس کا دودھ چھڑا دے وہ پھر اسے لے کر آئی جبکہ اس نے اس کا دودھ چھڑا دیا تھا بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وہ کھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے متعلق حکم دیا جو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے حوالے کر دیا گیا اور آپ نے اس اس عورت کے کے متعلق حکم دیا تو لیے گڑھا کھودا گیا اور حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو اسے پتھر مار رہے تھے انہوں نے اس کو ایک پتھر مارا تو اس سے خون کا ایک قطرہ ان کے رخسار پر جا لگا اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو برا بھلا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا خالد ذرا ٹھہرو اس کو برا بھلا مت کو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اس قدر توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ظالم بھتہ لینے والا بھی اس قدر توبہ کرتا تو بخش دیا جاتا اور آپ نے اس کے متعلق حکم دیا چنانچہ اس میں نماز پڑھی گئی اور پھر اسے دفن بھی کیا گیا سننے ابو تعود حدیث نمبر چار ہزار چار سو بیالیس